سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں رکھنا پسند تھا ایک دن آپ کے ہاتھ میں یہی ایک ٹہنی تھی کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے مسجد کے قبلے میں کچھ کھنکار دیکھا انہیں کھرچا حتیٰ کہ انہیں صاف کر دیا پھر غصے کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی آئے اور اس کے چہرے میں تھوک دے غور کرو جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتے اس کے دائیں جانب اس لیے وہ اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ وہ اپنے بائیں قدم کے نیچے یا اپنے بائیں طرف تھوکے اگر اس کو کوئی جلدی پڑ جائے تو وہ اس طرح کر لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے بعض حصے کو بعض پر مل دیا اور راوی حدیث یاہیا نے اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اپنے کپڑے میں تھوک کر اسے مل دیا حدیث نمبر تیرہ سو چوالیس مسنت احمد